نمبر چوبیس حج کیسے مبرور بنے عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء الا وما بره قال اطعام الطعام وطیب الکلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں پوچھا گیا حج کیسے مبرور بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوران حج دوسروں کو کھانا کھلانے اور حسن کلام سے